اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر دنیا اکوالی کا بہت بڑا نام جناب امجد صابری صاحب کراچی سے آن لائن ہے تو صاحب میں یار جرنی سے آپ کو اپنے چینل یوٹیوب میں ویلکم کہتا ہوں اور بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل میں نکالے السلام علیکم جناب السلام آپ جی بالکل شکر الحمد للہ ٹھیک ٹھاک آپ سنائیں کہ اس وقت آپ کی پاکستان کراچی میں کیا مصروفیات ہیں ایک ریکارڈنگ کمپنی میں اپنا ایک نماز کے لیے ایک چیز ریکارڈ کرا رہا ہوں جو رمضان میں انشاءاللہ آپ لوگ سنیں گے تو دنیا اقوالی کا بہت بڑا نام جناب غلام فری صابری صاحب جناب مقبول صابری صاحب جنہوں نے پاکستان کو دنیا کو قوالی میں اقوالی کا تعارف کرایا تو ان کے بارے میں کوئی بات کرنا <clears throat> سورج کو چھوٹا سا چراغ دکھانے والی بات ہے تو اپنے بال موتروں کے بارے میں آپ کچھ بتائیں میں اپنے والد کے بارے میں بارے میں کیا بتا سکتا ہوں کہ جناب قوالی کا نام آتا ہے صابری برادر کا نام آتا ہے ہاں جی اللہ کا کرم ہے دنیا پاکستان سے لے کر جو دنیا میں سب سے پہلے قوالی کو وہ گئی اس کے بعد آپ نے پوری دنیا میں کوالی کو تعارف کرایا آپ نے اپنے والد صاحب نقش قدم پر چلتے ہوئے کوالی کو بہت ایک آرام مقام دیا تو آپ نے مصروفیات کے بارے میں کچھ بتائیے پلیز آج کل مصروفیات چل رہی ہیں اور انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد لندن کا ٹور ہے میرا اور عید کے بعد میں پھر انشاءاللہ شاء اللہ نظر آؤں گا آپ کو تھوڑا سا ذرا چل رہا ہوں تو کوالی میں اپنا استاد اپنے والد صاحب کو سمجھتے ہیں انہوں نے انہیں سے آپ نے جو سیکھا سیکھا بالکل میں اپنے والد صاحب کو ہندوستان میں جناب صابری مقبول برادران کو بہت پیار سے اور بہت عقیدت سنا جاتا ہے تو ہندوستان آپ کا گئے تھے لاسٹ ٹائم لاسٹ میں ویسے تو میں ہندوستان جاتا رہتا ہوں ابھی میں پکچر کا میوزک لے رہا ہوں ہندوستان میں اس کا ایک ٹائٹل سانگ گا کر میں تو آپ کے انکل جناب مقبول صاحب صاحب ان کے بارے میں بتائیں ان کی صحت کیسی ہے اور اس وقت وہ کیا کر رہے ہیں اللہ کا کرم ہے مالک کا بڑا احسان ہے آج کل بہت اچھا طبیعت ہو گئی ان کی اور پروگرام بھی بہت زبردست کر رہے ہیں ابھی بہت بڑا جناب محمود صافی صاحب بھی آپ انکل ہیں ان جرمنی میں ماری غیر ملکار ہوتے رہتے ہیں اس وقت تو وہ پاکستان میں ہیں یا جرمنی میں واپس آ گئے ہیں یہ تو مجھے نہیں پتا ایکچولی میں خود لاہور گیا ہوا تھا پانچ دنوں کے لیے میں ابھی آج ہی آیا ہوں کراچی تو سچا سے میری بات نہیں ہے چھوٹے سے چاہے وہ ہمارے محمود صاحب تھے اور وہ بہت شوق کا پیش کرتے ہیں بہت اچھے ماشاء اللہ سر یہ عذاب بہت کم لوگوں کا اثر ہوتا ہے کہ جناب ہم غلام فری صابری صاحب کے صاحبزادے جناب امجد صابری سے بات کر رہے ہیں تو اپنے آڈین کو اپنے بھائیوں کو چھوٹی سی دو تین لفظ کی تھوڑا سا بول ان کو سنانا پسند کریں گے فرمائیں گے کہ بھر تو جوڑی میری یا محمد صرف دو منٹ کے لیے محمد جی بہت خوب بہت خوب خوبصورت صاحب بہت مہربانی تو اس وقت جو ہمارے پاکستان کی موجودہ پوزیشن ہے آپ کا یہ انٹرویو ہزاروں کے ساتھ سے لوگ بات کریں گے تو اپنے پاکستانی بھائیوں کو بچوں کو چودہ اگست کے حوالے سے جشن آزادی کے حوالے سے کوئی میسج دینا چاہیں گے بس میسج میرا یہی ہے سب اپنا جتنے بھی جہاں جہاں پاکستان پاکستانی اور مسلمان رہتے ہیں اور پاکستانیوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے خاص طور سے ان کا جو فرض ہے یہ میں میسج بھی دے رہا ہوں اور اسی میں اپنا اختتام بھی کروں گا کہ ان کا جو فرض ہے وہ اہم سیاست جانے ان کا جو فرض ہے وہ اہم سیاست جانے میرا پیغام محبت سے جہاں تک پہنچے اور پیغام محبت ہی پہنچانا ہے ہم میرا پیغام محبت ہے کہاں تک پہنچے بہت خوب جناب بہت خوب کیا بات آپ نے کہی ہے تو یہ تھے ہمارے امجد صابری صاحب جناب گلاب فری صابری صاحب کے صاحب زیادہ کراچی سے تو صاحب میں یار مشم سے چھوٹے سے انٹرویو کی ریکارڈنگ کر رہا تھا اور بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے چاند میں نکالے جناب بہت مہربانی اور انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا جناب بہت شکریہ جی سب کو اللہ حافظ حافظ اور اوکے جی خدا